www.attableek.com The Reviver of Iman بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو بزرگوں رمضان کا مبارک مہینہ پورا ہوا کیسے آیا کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا اللہ رب العزت والجلال ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرمائے اللہ ہماری کوتاہی کمزوری غلطی مسٹیکس معاف فرمائے اور اللہ ہمیں برکت والا رمضان بار بار نصیب کرے صحت اور تندرستی اور روزے اور نماز تراوی تحجد کے ساتھ نصیب کرے دوستو بزرگوں رمضان میں اللہ نے نیک اعمال کی توفیق دی تھی رمضان بعد بھی ان نیک اعمال پر استقامت اختیار کرنا چاہیے رمضان بعد ہم نے ریورس ٹرن نہیں مارنا چاہیے یا ایروپلین ہوائی میں اوپر جا رہا ہو اور ایک دم سے وہ نوز ڈائیو کرے تو نیچے گر کر کے ٹکڑا جائے گا تو ہمیں نوز ڈائیو نہیں کرنا چاہیے کہ نیچے گر کر کے ایک دم فنش ہو جائیں ختم ہو جائیں بلکہ کچھ نہ کچھ نیک اعمال میں بزی رہنا چاہیے اس کو استقامت کہتے ہیں اور اس کے لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ دعا مانگو رات المستقیم المستقیم دن سے المستقیم اے اللہ سرات مستقیم پر چلاتے رہیو یعنی ہم کہیں سرات مستقیم کو چھوڑ نہ بیٹھیں بلکہ چلتے رہیں اسی راہ پر چلتے رہیں ذرا اس کی ہمارے لیے ہمارے لیے اس کو مقدر فرما دیجیے کہ سرات مستقیم پر ہم قائم رہیں دوستو بزرگوں استقامت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے پہلے تو استقامت کس کو کہتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے استقامت یہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ انسان تمام عوامر پر پابندی سے عمل کرے اور تمام نواحی منہیات سے پابندی کے ساتھ دور رہے احتیاط کرے عوامر کی پابندی کے معنی یہ ہیں کہ اس سے وہ تمام فرائض پر عمل کرے تمام واجبات پر عمل کرے تمام سنتوں پر عمل کرے تمام مستحبات اور آداب پر عمل کرے اور نواحی کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ اس سے سرزد سرزد نہ ہو کوئی حرام کام نہ کرے کوئی مقروع تحریمی کام نہ کرے کوئی مقروع تنظیحی کام نہ کرے کوئی خلاف اولا کام بھی اس سے صادر نہ ہو اس کو کہتے ہیں استقامت اب بتاؤ یہ استقامت بہت مشکل ہے یہ تو پیغمبروں کا کام ہے جو معصوم ہوتے ہیں یا اولیاء اللہ کا کام ہے جو محفوظ ہوتے ہیں اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دنیا میں سرات مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلنا یہ زیادہ مشکل ہے اور قیامت کے دن پل سراج پر سے چلنا یہ زیادہ آسان ہے پل سراج پر سے آدمی آسانی سے گزر جائے گا لیکن دنیا میں سرات مستقیم پر چلتے رہنا یہ زیادہ مشکل ہے صوفیہ کرام کہتے ہیں الاستقامت اولا من الکرامت استقامت کرامت سے بہتر ہے کرامت خلاف عادت کوئی بائی میرکل دکھانا تو یہ میرکل جو ہے اتنا سمجھیے کہ یہ نہیں ہے کوئی مفید نہیں ہے استقامت زیادہ مفید ہے کرامت دکھانے والے کرتب دکھانے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن ان سے بھی خلاف سنت کام ہوتے ہیں جو آدمی خلاف سنت کام نہ کرے اس کو کہتے ہیں یہ صحیح آدمی ہے ایک شخص ایک بزرگ کی خدمت میں بیس سال رہا اس نے پوچھا خادم نے کہ حضرت میں بیس سال سے آپ کے ساتھ رہتا ہوں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی تو شیخ نے پوچھا بھائی تو نے مجھ سے کوئی کام سنت کے خلاف ہوتے ہوئے دیکھا کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں بولنے چالنے میں اور اور کاموں میں زندگی میں رہن سہن میں فرض تو فرض واجب تو واجب کوئی سنت بھی میری چھٹتے ہوئے دیکھا کہا نہیں حضرت میں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ آپ سے کوئی سنت بھی چھوٹی ہو ہر کام میں آپ سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں فرمایا بس یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ انسان کی پوری زندگی سنت کے مطابق ہو اب یہ سنت کے مطابق زندگی گزارنا کہ انسان برابر پابندی سے جیسے حضور تھے حضور کی کاربن کاپی بن جائے کہ میرے نبی کا جیون کیسا تھا ان کی زندگی کیسی تھی تو میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاربن کاپی بن جاؤں تو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا اپنی ذہنیت دین دیندار والی اور ریلیجیس بنانا پڑے گا اور پھر کچھ اعمال کرنے پڑیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احادیث میں استقامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا استقیم ولن ولندوں سیدھے چلو اگرچہ تم ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں جل سکتے آگے فرمایا ان من جان لو کہ تمہارا سب سے اچھا عمل نماز ہے اور ولا مومن اور وضو پر پابندی نہیں کر سکتا مگر کوئی کامل ایمان والا اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہوا ایک تو یہ کہ استقامت حاصل کرنے کے لیے نمازیں برابر پڑھنا پڑے گا اور نمازوں سے مراد یہ نہیں کہ لاسٹ منٹ ڈاٹ کام مسجد میں گھسے اور فرسٹ آؤٹ فرض نماز پڑھی میری ذمہ داری پوری ہو گئی ختم نہ فرائض بھی ادا کریں واجبات بھی وطر بھی پڑھیں سنت بھی پڑھیں نفلیں بھی پڑھیں اشراق بھی پڑھیں چاشت بھی پڑھیں اوابین بھی پڑھیں تحجد بھی پڑھیں یہ نماز کی پابندی ہوئی خلاصہ یہ کہ مسلمان کے دل میں نماز کا شوق پیدا ہو جائے نماز میں اس کو سکون محسوس ہونے لگے نماز کی نیت باندھے تو اس کو راحت ملے جیسے حضور فرماتے تھے جو عیدت قرۃ و عینی فسلات میری آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی خوشی نماز میں رکھی گئی ہے میں جیسے ہی نماز شروع کرتا ہوں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے میری میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں نماز کے ذریعے تو نماز کا ایسا شوق پیدا ہو جائے نمبر دو حضور نے فرمایا ولا مومن وضو کی پابندی کو ایک کامل ایمان والا کرے گا تو اگر آپ کو استقامت چاہیے تو اس کے لیے دوسرا نسخہ یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہیے ہر وقت باوضو رہیں گے تو اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائیں گے یہ بہت بڑی بات ہے آج ہر وقت باوضو رہنا تو دور کی بات بہت سے لوگ ہر وقت پاک بھی نہیں رہتے ناپاک ناپاک اسکول جاتے ہیں کالج جاتے ہیں یونی جاتے ہیں جاب پر جاتے ہیں بزنس میں جاتے ہیں صبح اٹھ کر غسل بھی نہیں کرتے جنابت کا غسل بھی ان کو بھاری لگتا ہے بتاؤ ایک آدمی ناپاک ہو تو شیطان اس کے پاس رہے گا اس کو وسوسے پہ وسوسا ڈالے گا اور وہ کہاں استقامت حاصل کر سکے گا استقامت کے لیے پاکی ضروری ہے الوضو شطر المان فرمایا ہے و شطر المان معاف کرنا اتہور و شطر المان المان نظافت صفائی پاکی یہ ایمان کا جزو ہے تو آدمی ناپاک رہے گا تو اس کا ایمان ہی کہاں رہا تو اس لیے ہر وقت پاک رہے صاف رہے ستھرا رہے کپڑے پاک ہوں اور جسم پاک ہو غسل کیے ہوئے ہو باوضو ہو تو استقامت حاصل ہوگی نمبر تین سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا مجھے کوئی نصیحت کیجیے اور شارٹ نصیحت کیجیے فرمایا بولو آمن تو اور اس کے بعد استقامت اختیار کرو انہوں نے پوچھا حضور آپ کو سب سے زیادہ خطرہ میرے بارے میں کس چیز کا ہے حضور نے فرمایا زبان زبان زبان کا بہت بڑا خطرہ ہے اشارہ معلوم ہوا کہ استقامت کے لیے زبان کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے زبان سے بعض مرتبہ انسان ایک جملہ ایسا بک دیتا ہے جو اللہ کو غصہ کرنے والا ہو اور اس ایک جملے کی وجہ سے دو زخمے کے گھڑے میں ڈیپ نیچے جا کے گرتا ہے تو فرمایا زبان کو کنٹرول میں رکھو تو استقامت حاصل ہوگی اور زبان کے بارے میں یہ ذہن میں رہے القلم وحد نعیم قلم بھی ایک زبان ہے لہذا موبائل پر text WhatsApp email message یہ بھی ایک زبان ہے تو آپ کوئی بھی غلط سلط واٹس ایپ ٹیکس میسج وغیرہ نہ کریں یہ بھی آپ کی زبان ہے اگر آپ کو غلط سلط ٹیکس کی اور اس کی عادت پڑ گئی ہے گندے فلم گندے مووی گندے ویڈیو اور گندے کلپ ایک دوسرے کو بھیجنے کی عادت پڑ گئی ہے تو یہ بھی آپ کی زبان بول رہی ہے اور وہ اس میں محفوظ ہو رہا ہے تو اس سے احتیاط کیجیے غلط سلط باتیں نہ ہوں جیسے زبان سے ہم غلط بات نہ بولیں گالی نہ بولیں غیبت نہ کریں کسی پر الزام تہمت نہ لگائیں اور کسی کی تحقیر اور برائی نہ کریں کسی کو ڈاؤن نہ کریں کسی کو گرائیں نہیں تو اسی طرح سے ہمارے ٹیکس کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے بھی کسی کو ہم اس طرح گرائیں نہیں تو یہ تیسرا طریقہ ہوا ایک نماز کی پابندی دوسرے پاک صاف رہنا تیسرے زبان کو کنٹرول کرنا ایک اور حدیث میں فرمایا سدو و قاریبو وب شروع وسطین بالغدوتی بالغدتی روحتی وشی امنت الجتی سیدھی چال چلو قریب قریب رہو اور خوشخبری لو اللہ کی طرف سے خوشخبری حاصل کرو اور صبح کا ٹائم شام کا ٹائم اور رات کے کچھ اندھیرے سے مدد حاصل کرو مطلب یہ ہے کہ صبح کے ٹائم میں فجر بعد تھوڑا ذکر کر لو شام کے ٹائم میں اثر بعد تھوڑا ذکر کر لو اور رات کے پچھلے حصے میں اندھیرے میں جیسے ہم رمضان میں تحجد پڑھتے تھے تو غیر رمضان میں بھی ہماری تحجد چالو رہے دلجا کے مانا رات کا پچھلا پہر شہری کا ٹائم تو غیر رمضان میں بھی شہری کے ٹائم پہ اڑ جایا کرو اور تھوڑی تحجد پڑھ لیا کرو اس سے استقامت حاصل ہوگی بس یہ استقامت حاصل کرنے کے کچھ طریقے ہوئے کہ آدمی اپنے آپ پر کنٹرول رکھے اور ذرا نمازوں کی پابندی کرے ایک دم نوز ڈائیو کر کے رمضان کے بعد نیچے زمین میں نہ گر جائے بلکہ ذرا سیدھی چال چلتا رہے چلو رمضان میں جتنی جتنے اعمال کرتے تھے اتنے نہ کر سکیں لیکن کچھ تو کریں نماز تو نہ چھوڑ دیں بھائی مسجد کو ایک دم ایم ٹی اور خالی تو نہ کر دیں کہ بھائی ایک چاند دیکھا تو مسجد بھر دی اور دوسرا چاند دیکھا تو مسجد خالی کر دی تو ایسا نہ ہو بلکہ آدمی ذرا رمضان میں روزے رکھے تھے تو شوال کے چھ نفلی روزے بھی رکھ لے اور حج عمرہ اگر حج فرض ہے اور ابھی نہیں کیا ہے تو جلدی سے اس فرض کو ادا کرے حج میں چلا جائے حج کے ذریعے بھی لائف چینج ہو جاتی ہے انسان کی تو آدمی جو کرنے کے کام ہیں وہ کرے اور جو گناہ کے کام ہیں ان کو چھوڑ دے موویاں ہیں فلم دیکھنا ہے ٹائم ویسٹ کرنا ہے اور ادھر ادھر جانا ہے بعض لوگ عید کی مووی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں سنیما جاتے ہیں صاحب انڈیا میں ہر سال یہ عید مووی ریلیز ہوتی ہے کہ لیٹسٹ مووی عید کے نام پر مووی اور سب سنیما میں وہ موویاں دیکھنے جاتے ہیں تو بھائی یہ کیسی بات کہ رمضان میں جو نیکی کی تھی ساری رمضان فنش ہوتی دھو دی اس کو پانی پھیر دی ایک سیلاب آیا اور ساری نیکیاں دھل گئیں اور پھر وہیں وہیں کوڑے کے کوڑے اور اپنا گناہوں کا عمال نامہ پھر بھر دیا رمضان میں کچھ رحمت مغفرت حاصل کی تھی دوزخ سے چھٹکارا حاصل ہوا تھا اب پھر جو ہے اسی الٹی چال چل دی اور اپنا نام پھر دوزخیوں کی لسٹ میں لکھوا دیا کہ ہم کو لکھ دو دوزخیوں کے اندر نوبہ توبہ استغفر اللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو یہ دوستو بزرگو استقامت کی حقیقت ہے اور استقامت حاصل کرنے کا طریقہ ہے اور اسی لیے ہم کو حکم ہوا کہ دن میں پانچ مرتبہ اللہ سے دعا مانگو اہ دن المستقیم اہ دن المستقیم اے دن سراط المستقیم اے اللہ سراط مستقیم پر چلاتے رہنا چلاتے رہنا چلاتے رہنا کبھی چھوٹ نہ جائے ہم سے سراط مستقیم جماعت میں جایا کرو اللہ کے رستے میں وقت نکالا کرو اس سے بھی استقامت حاصل ہوگی علم دین حاصل کرو اس سے استقامت حاصل ہوگی کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ ان سے کچھ وظیفہ ذکر وکر لے لو اور وہ ذکر پابندی سے کرتے رہو اس سے استقامت حاصل ہوگی اپنی اولاد کی فکر کرو ان کو بھی صحیح دین پر قائم رکھو اگر اولاد صحیح رہی تو ہمارا دین محفوظ رہے گا اولاد گمراہ ہو گئی ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جزاکم اللہ واخر الداوانہ الحمد رب العالمین وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر